حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھے کاٹنے نخون تراشنے زیر ناف کے بال موڑنے اور بغلوں کے بال اکھیڑنے کے لیے یہ مدت مقرر کی ہے کہ ہم چالیس دن سے زائد نہ گزرنے دیں اور ایک دفعہ رابی نے چالیس رات کہا سنن نسائی حدیث نمبر چودہ